نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے ہو اور اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے یہود کہا کرتے تھے کہ اگر عورت کے ساتھ اس کی پشت کی طرف سے اس کے فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے اور بیوی کے ساتھ کسی بھی طرف سے اس کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا جائز ہے اور اس سے بچے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بخاری و مسلم اس آیت کے شائع نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے جسے ابو داود اور حاکم نے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ قبل از اسلام انصار کے بعض محلے بعض یہودی محلوں کے آس پاس تھے اور سمجھتے تھے کہ یہود ان سے علم و فضل میں زیادہ ہیں اس لیے بہت سی باتوں میں ان کی پیروی کرتے تھے اور اہل کتاب اپنی بیویوں کے ساتھ پہلو کی طرف سے جمع کرتے تھے اس لیے انصار میں بھی یہی عادت چل پڑی تھی اہل قریش اپنی بیویوں سے زیادہ سے زیادہ تلزز کے لیے آگے سے پیچھے سے اور چت لیٹی ہوئی حالت میں جمع کرتے تھے ہجرت کے بعد ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے شادی کی اور ایسا ہی کرنا چاہا تو عورت نے نکیر کی اور کہا کہ ہمارے لوگ اپنی بیویوں کے پاس پہلو کے بل آیا کرتے ہیں ویسا ہی کرو ورنہ مجھ سے الگ رہو ان دونوں کی بات لوگوں میں پھیل گئی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی بات معلوم ہو گئی اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نسا اکم ہرس الکم اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو چونکہ بات قضائے شہوت سے متعلق ہو رہی تھی اسی لیے اللہ نے تنبیہ کی کہ آدمی کو شہوت کی بندگی سے آزاد ہو کر ہمیشہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے فرمایا کہ حصول جنت کے لیے نیک اعمال کرو اور یاد رکھو کہ موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس لیے اس کی ملاقات کے لیے تیار رہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ اہل ایمان کو اچھے بدلے کی خوشخبری دے دیں فائدہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جمع کی اجازت دی ہے جو کھیتی کی جگہ ہے اور وہ اگلی شرمگاہ ہے وہیں جمع کرنے سے اولاد ہوتی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی بیوی کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے گا ابن ماجہ محدث سندھی کہتے ہیں کہ ابو داود اور ترمیزی میں بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے ترمیزی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اس نے کہا کہ آج کی رات میں نے اپنی سواری کو الٹ دیا تھا یعنی پیٹ کے بل لیٹی ہوئی حالت میں جمع کیا آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں آگے سے پیچھے سے جیسے چاہو آؤ لیکن دبر سے اور حیض سے بچے رہو اس حدیث کو دارمی نے بھی روایت کی ہے